حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبائک اس طرح تھی لبائک اللہم لبائک یہاں سے لے کر لا شریک لک یہاں تک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بلا شبہ تمام تعریف اور احسانات تیرے ساتھ خاص ہیں اور حکومت بھی تیرا کوئی شریک نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ الفاظ اپنی طرف سے اور اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے ہمارا مانگنا بھی تجھی سے ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے سنن سی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکیاون